عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں پھر ان کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گواہیوں سے پہلے قسم کھائے گی یا قسموں سے پہلے گواہیاں دے گی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انسٹھ یہ حدیث صحیح ہے